آقائے دو جہاں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا لوگو میری بات سنو مجھے معلوم نہیں شاید کہ اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی مل سکوں گا لوگوں تمہارے خون اور تمہارے اموال ایک دوسرے پر ایسے حرام ہیں جس طرح آج کی اس دن کی اور اس مہینے کی حرمت ہے یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو اور تم عن قریب اپنے رب سے ملو گے بس وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا میں نے آپ تک یہ بات پہنچا دی لہذا جس کے پاس کسی کی امانت ہو وہ امانت اس کے مالک تک پہنچا دے جاہلیت کے تمام سود باطل کر دیے گئے البتہ اصل المال لے سکتے ہو تاکہ نہ تم دوسروں پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم ہو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ سود باطل ہے عباس بن عبد المطلف کا سود بھی باطل ہے زمانہ جاہلیت کے تمام خون باطل کر دیے گئے اور سب سے پہلے میں اپنے ہی خاندان کے ایک فرد ربیعہ بن الحارف بن عبد المطلب کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں لوگوں شیطان اس بات سے اب مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری اس سرزمین میں اس کی عبادت کی جائے گی لیکن عبادت کے علاوہ دوسرے چھوٹے اعمال میں اگر اس کی پیروی کی گئی تو وہ اس پر بھی راضی رہے گا لہٰذا اپنے دین کے سلسلے میں اس سے بچتے رہنا لوگوں تمہاری عورتوں پر تمہارے کچھ حقوق ہیں اور اسی طرح تم پر ان کے بھی کچھ حقوق ہیں تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ کسی ایسے آدمی کو تمہارے بستر پر نہ بیٹھنے دیں جسے تم پسند نہ کرتے ہو اور یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا کوئی کام نہ کریں لیکن اگر وہ کریں تو اللہ نے تم کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ تم ان کی سونے کی جگہ کو اپنے سے الگ کر دو اگر وہ پھر بھی باز نہ آئیں تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ انہیں ایسی ہلکی مار مارو جس سے بدن پر نشان نہ پڑے اگر وہ باز آ گئیں تو حسب دستور ان کا کھانا اور کپڑا تمہارے ذمہ ہے عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے ہمیشہ پابند رہو کیونکہ وہ تمہارے پاس قید ہیں اور اپنے معاملات خود نہیں چلا سکتی تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے اور اللہ کے کلمات کے ذریعے ان کو اپنے لیے جائز اور حلال کیا ہے لوگوں میری بات سمجھو میں تم میں ایسی چیز چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم گمراہ نہ ہوگے وہ چیز کتاب اللہ اور میری سنت ہے لوگو میری بات سنو اور سمجھو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں لہٰذا کسی آدمی کے لیے اپنے بھائی کا مال حلال نہیں اللہ یہ کہ وہ اپنے نفس کی خوشی سے دے بس تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو